زید بن حباب اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے معاویہ بن صالح سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو گیارہ